تو ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق اسمانوں ہے اور فرشتوں وغیرہ کی بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنا